وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين اور ان کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی قدرت کی یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا اور ان کے لیے اسی جیسی اور چیزیں پیدا کیں جن پر یہ سوار ہوتے ہیں اگر ہم چاہتے تو انہیں ڈبو دیتے پھر نہ تو کوئی ان کا مددگار ہوتا نہ وہ رہا کیے جاتے لیکن ہم اپنی طرف سے رحمت کرتے ہیں اور ایک مدت تک کے لیے انہیں فائدہ دے رہے ہیں سامعین ونائتوں کی تفصیل سماعت کیجیے کشتی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کی ایک اور نشانی بتا رہے ہیں کہ اللہ نے سمندر کو مسخر کر دیا ہے جس میں کشتیاں برابر آمد و رفت کر رہی ہیں سب سے پہلی کشتی نو علیہ السلام کی تھی جس پر سوار ہو کر وہ خود اور ان کے ساتھ ایماندار بندے نجات پا گئے تھے باقی روئے زمین پر ایک انسان بھی نہ بچا تھا ہم نے ان کے زمانے کے لوگوں کے آبا و اجداد کو کشتی میں بٹھا لیا تھا اور جو بالکل بھرپور تھی کیونکہ اس میں ضرورت کا کل اسباب بھی تھا اور ساتھ ہی حیوانات بھی تھے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس میں بٹھا لیے تھے ہر قسم کے جانور کا ایک ایک جوڑا تھا بڑا باوقار مضبوط اور بوجھل وہ جہاز تھا یہ صفت بھی صحیح طور پر نو علیہ السلام کی کشتی پر صادق آتی ہے اسی طرح کی خشکی کی سواریاں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پیدا کر دی ہیں مثلا اونٹ جو خشکی میں وہیں کام دیتا ہے جو تری میں کشتی کام دیتی ہے اسی طرح دیگر چوپائے جانور بھی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کشتی نوح نمونہ بنی اور پھر اس نمونے پر اور کشتیاں اور جہاز بنتے چلے گئے اس مطلب کی تائید سور حاقہ کی آیت نمبر بارہ لینا جان ہے الگ رتن سے بھی ہوتی ہے یعنی جب پانی نے تغیانی کی ہم نے تمہیں کشتی پر سوار کر لیا تاکہ اسے تمہارے لیے ایک یادگار بنا دیں اور یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں ہمارے اس احسان کو فراموش نہ کرو کہ سمندر سے ہم نے تمہیں پار کر دیا اگر ہم چاہتے تو اسی میں تمہیں ڈبو دیتے کشتی کی کشتی بیٹھ جاتی کوئی نہ ہوتا جو اس وقت تمہاری فریاد رسی کرے نہ کوئی ایسا تمہیں ملتا جو تمہیں بچا سکے لیکن یہ صرف ہماری رحمت ہے کہ خشکی اور تری کے لمبے چوڑے سفر تم مراحت طے کر رہے ہو اور ہم تمہیں اپنے ٹھہرائے ہوئے وقت تک ہر طرح سلامت رکھتے ہیں